تو کھا اور پی اور ان کے ٹینڈ رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دیا میں نے آج رحمت اللہمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کرو نون ناگی